صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام اس دنیا کا اصول اور قانون اور فطرت یہ ہے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اگر اس سے وہ مقصد پورا ہو رہا ہو تو اس میں عزت ہے اور اگر اس سے وہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی چشمہ بنایا گیا آنکھوں کے لیے بینائی کے لیے لیکن چشمہ ڈالنے کے بعد بینائی کھوئی جا رہی ہے آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں تو پھر اس کو اسکراپ میں ڈال دیا جائے گا چولہا بنایا گیا کھانا بنانے کے لیے لیکن اس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو بجائے گرم ہونے کے ٹھنڈی ہونے لگتی ہے یہ اپنے مقصد میں پورا نہیں اتر رہا ہے اس کو پھینک دیا جائے گا آپ نے فریج لیا چیزیں خراب نہ ہو کھانا نہ اترے دودھ خراب نہ ہو اور مشروبات کول ڈرنکس ٹھنڈے ہوں لیکن کھانا بھی خراب ہو رہا ہے چیزیں بھی ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا افحسب حسب تم خلق نہ کم اب ان کم جاؤن ہم نے دنیا کی کوئی چیز کو ابس اور بیکار نہیں پیدا کیا ہر چیز کا ایک مقصد ہے مچھر کو پیدا کیا اللہ نے اس کا ایک مقصد ہے سام کو پیدا کیا بچھو کو پیدا کیا درختوں کو پیدا کیا مرد و عورت کو پیدا کیا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا کسی کو حاکم بنایا کسی کو محکوم بنایا کسی کو صحت دی کسی کو بیماری دی کسی کو شہر میں رکھا کسی کو دیہات میں رکھا یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے اللہ کی مرضی کے تابع ہے اللہ ایک مچھر کو بے مقصد نہیں بنایا درخت کے ایک پتے کو پھول کو کلی کو بے مقصد نہیں بنایا انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کا اس زمین کے اندر نائب اور خلیفہ ہے کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہی وہ آخری پلیٹ فارم ہے سوچنے اور سمجھنے کا جہاں سے انسانوں کی زندگی کی تباہی اور انسانوں کی زندگی کا عروج اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے جو لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر سات آٹھ دس بیس اسٹیشنوں کے بعد چھوٹے موٹے اسٹیشن آتے ہیں تیس سیکنڈ کے لیے سوا منٹ کے لیے گاڑی رکتی ہے آگے بڑھ جاتی ہے ایک جنکشن آتا ہے جنکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کئی لائنیں ملتی ہیں ذرا سا وہاں لائن کی خرابی ہی ہوئی مشرق کی ٹرین مغرب کی طرف مغرب کی ٹرین مشرق کی طرف مقصد ایک ذرا سے پٹری کے بدلنے پر زمین و آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے یہی سوچنے اور سمجھنے کے فارم میں دنیا کے دانشوروں نے اور دنیا کے سمجھداروں نے خطا کی چوٹ لگی انہیں اور بہت بڑی بھول کر بیٹھے جب سوچنے سمجھنے کے جنکشن میں لا کر ان کو منزل طے کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا دنیا کی ترقی مال دولت بنگلہ کوٹی حکومت سلطنت زمین جائیداد پراپرٹی یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اتنے زور سے اس کو چیخا چلایا کہ خیر امت اس لپیٹے میں آ گئی خیر امت آخا کی امت دھوکے میں مبتلا ہو گئی ان کے وہی زبان بولنے لگی نبی کا چہرہ ہو تو برا چمار کا چہرہ ہو تو ماڈرن صدیق کا لباس ہو بیکورڈ چماروں کا لباس ہو انگریزوں کا کتوں کا زامیوں کا لباس ہو ترقی یافتہ یہ سوچنے اور سمجھنے کی غلطی ہوئی زندگی کے مقصد کو انہوں نے دنیا سمجھا مال سمجھا حکومت سمجھا دولت سمجھا اور اربوں کھربوں کے کمانے میں لگ گئے ایک ایکڑ کے بعد دس ایکڑ دس کے بعد بیس بیس کے بعد سو سو کے بعد دو سو کرائے کے مکان کے بعد ذاتی مکان ذاتی مکان کے بعد اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ کے بعد پھر ایک اور اپارٹمنٹ پھر اس کے بعد بمبئی میں ساحل میں ایک بنگلہ کلکتہ میں سمندر کے کنارے نیو یارک میں واشنگٹن میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے مسلمان کا جینا مسلمان کا مرنا مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا جوانی بڑھاپا بچپنا مرد عورت بڑے چھوٹے انفرادی اجتماعی سب زندگی کا واحد مقصد الاق کلمت اللہ ہے مسلمان اس دھرتی میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آیا جینے کے لیے نہیں آیا کافر کو جنت نہیں تو جینے کی تمنا ہے آکسیجن لگایا گیا ہے بڈھے کافر سے پوچھا جاتا ہے نکالے تو منڈی ہلا کر اشارہ کرتا ہے کچھ اور لمحے مجھے اس دنیا میں رہنے دو اس لیے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اس دنیا کو وہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا بڑی محنت سے حرام کمائی کا اپارٹمنٹ بنایا سوئس کے کھاتوں کے اندر اس نے لاکھوں کروڑوں جمائے چھوڑ کر جانے کے لیے وہ جانا نہیں چاہتا اس نے پراپرٹیاں بنائی عائش کرنے کے لیے وہ جانا نہیں چاہتا مسلمان زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کوئی قیمت نہیں اب بلائے رب رب سے ملاقات کے لیے جانے کے لیے تیار آخا کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب نہ بیوی کی پرواہ نہ اولاد کی پرواہ نہ جائیداد کی پرواہ مکت المکرمہ جیسا شہر جس کی قسم رب کائنات نے یہ کہہ کر کھائی لا اقسم بھی حاضل وانت وانتا علم بھی حاضل میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے دل کہہ رہا تھا اے مکہ میں تجھے مرتے دم تک نہ چھوڑتا اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا حکم تھا آپ نے قربانی دی رب کی مرضی کے سامنے نہ ملک آتا ہے نہ قوم آتی ہے نہ خاندان آتا ہے نہ قبیلہ آتا ہے مسلمان کے جینے کا مقصد رب کی مرضی ہے اسے زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے عنوان دیا تھا آپ کے میسج میں آیا ہوگا کہ دنیا کے جھمیلوں سے نجات کا پرانی نسخہ کیا ہے یہ مقصد اگر سمجھ میں آ جائے نہ بیماری ہمیں ستائے گی نہ بیوی کی نافرمانی ہمیں ستائے گی نہ اولاد کی دشمنی ہمیں ستائے گی نہ دشمنوں کا کوسنا ہمیں ستائے گا نہ حکومت کے ظلم و ستم سے کیوں ہم ہاں، مرنے والے ہیں ہمیں لینا دینا کیا ہم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں ہم یہاں سے مدراس کے لیے جائیں ٹرین میں سوار ہوئے بھیڑ زیادہ ہمیں کیا لینا اگلے اسٹیشن میں اترنا ہے بجلی نہیں ہمیں کیا لینا دینا اگلے اسٹیشن میں اترنا ہے بیت الخلا میں پانی نہیں ہمیں کیا لینا دینا اگلے اسٹیشن میں پڑاؤ ہے کھانا نہیں مل رہا ہے بیچنے والا نہیں آیا ہمیں کیا لینا دینا اگلے اسٹیشن میں پڑا ہوا ہے اگلے لمحے رب کائنات سے ملاقات کرنے کی ہمارے دل میں تمنا ہے ہمیں یہ دنیا عزیز نہیں یہ دولت عزیز نہیں ہمیں یہ زمین یہ جائیداد محبوب نہیں ہمیں تو اللہ سے ملنا ہے حضرت بلال سے ملنا ہے حضرت عثمان سے ملنا ہے ہماری روحیں پرندوں کے پگوٹھوں کے اندر جنت کی سیر کریں گی جنت میں مرضی روح رو ہورے آئن ہو کی سردار وہ ہمیں چیخ چیخ کر بلا رہی ہے جنت کے محل بے ہیں ہمیں کیا لینا دینا اگلے اسٹیشن میں ہمارا میزبان گاڑی لے کر آئے گا بنگلے میں لے کر جائے گا ہم غسل کریں گے ہم کھانا کھائیں گے دو تین منٹ کا سفر اس دو تین منٹ کے سفر میں رونا کیسا کپڑے گندے ہو گئے بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ ارے بیٹا دو منٹ کا سفر ہے تن یوم یو لم یلبسو الا عشیتن او زہاہا ہمیں حضرت نو علیہ السلام کی زندگی مل جائے اور دنیا جب سے بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کی زندگی مل جائے ہم قیامت میں جائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے ہم نے دنیا میں ایک رات گزاری اور رات کیسے ہوتی ہے سوئے اور فجر کی الارم تحجد کی الارم ہوئی تو دیکھنے لگے کہیں آنکھیں خطا تو نہیں کر رہی ہیں اتنی جلدی رات چلی گئی آج تک کسی نے کہا کہ رات لمبی ہوئی تحجد کو اٹھا فجر کو اٹھا ارے یار ایک کروٹ میں ایک سیکنڈ میں ساری رات چلی گئی اللہ نے مثال دی جو تم کہتے ہو ساری رات ایک منٹ میں چلی گئی تو ساری زندگی جب دنیا کے بننے سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک تمہیں زندگی مل جائے تو قیامت میں جا کر عالم برزخ میں جا کر عالم قیامت میں جا کر پلٹ کر جب دنیا میں دیکھو گے کان نہ ہوں گی میں رو نہ لمبی البسو اللہ اشیتن زہا ایسے معلوم ہوگا کہ ایک رات ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے یہ فلسفہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ایک منٹ کا سفر ہمیں غریبی کیا حضرت اتنے موٹے ہو گئے آپ کا جسم پھول لینا دینا کیا اس دنیا موٹے ہو ہارٹ اٹیک آئے کولسٹرال آئے اور جو ہے وال بلا ارے اگلے پڑاؤ میں ہمیں جانا ہے فکر وہ کرے جو اس دنیا میں جسے بسنا ہے اور اگلی دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے ہم شہادت کے متوجنی ہے نبی نے شہادت کو مانگا حضرت عمر نے دعا کی اے اللہ مجھے شہادت دے صحابہ کی زندگی کا مقصد شہادت تھا وہ جینا نہیں چاہتے تھے بیوی سے ملاقات کر کر غسل سے پہلے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے پانی کے خطرے آ رہے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پانی ہے کیسے برسات ہے ایک جگہ پر گر رہا ہے آخا نے فرمایا حنزلہ کو ملائی کا فرشتے غسل دے رہے ہیں بیوی سے ملاقات کے بعد حنزلہ کی بیوی سے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم مان لو رب کعبہ کی قسم تمہارے سینے کو ٹھوک بجا کر کہوں گا کہ تمہاری اور ہماری بیویاں حنزلہ سے بیوی سے قیمتی نہیں ہے اگر ہو تو بتاؤ ہاتھ کی سرخی نہیں نکلی تھی سہاگ رات کی کشو جسم سے نہیں نکلی تھی وہ بے وقوف تھے کہ اتنی قیمتی اور اتنی حسین دو شیزہ بیوی کو چھوڑ کر غسل کرنے سے پہلے اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے اولیا مندو ناس فتح موتا انکم کنتم صادقین اللہ کے بندے کہتے ہو نا اللہ کے بندے کہتے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہماری اممہ کہتی ہے بیٹی کہتی ہے وہ اللہ کی بندی آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ کہتے ہیں کہ تم صحیح مانو میں مجھے رب مانتے ہو اللہ مانتے ہو فتح الموت موت مانگ کر تو دیکھو اب پتا چلے گا کیوں رکھنا چاہتے ہو اس زلیل دنیا کو کیا ہے اس دنیا میں کیا دیکھ لیا تم نے کیا ہے اس دنیا میں آر نے کیا پایا فرون نے کیا پایا شداد نے کیا پایا ہم کیوں نماز چھوٹتی ہے تیری اس دلیل دنیا کے لیے جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کاروبار کر کر پیسہ کھانے والا سور کا پیشاب کتے کا پاخانہ کھانے والا کیا ملا تجھے سور کا پیشاب پی کر کیا ملا تجھے کتے کا پاخانہ کھا کر نہیں مولانا صاحب مجبوری ہے ہماری ڈیوٹی میں نہیں چھوڑتے تف ہے لانت اسی ڈیوٹی پر جس سے رب ناراض ہو جائے جس سے آخرت چھوٹ جائے تیری ماں کے پیٹ میں نہیں پیٹ میں نہیں لکھی گئی روزی ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں کون بھی نہیں میں اکیلا ذمہ دار تو ہے کلمہ پڑھ تو افیڈیویٹ بنا کر ہے تو ہے تیری بیوی کی روزی کا ذمہ دار تو تو تو تیری تیری اولاد اگر مر جائے گا بیوی اڈے پر چلی جائے گی فاہشہ کے اور جسم بیچ کر پیسہ کمائیں گے اور تیرے شادی ہونے سے پہلے تیری بیوی بھیت مانگ رہی تھی مسجد کے سامنے کون سی زبان مسلمان استعمال کرتا ہے میں گھر کا ذمہ دار میں اکیلا کمانے والا میں یہ کمانے والا دس کھانے والا تو بال تو ہے میں کہتا ہوں کئی پڑھ تو آسمان کے فرشتے ڈھیڑ و اور چمار کی نگاہ سے تجھے دیکھتے ہوں گے ایسی خلی زندگی پر اعلان کیا گیا ہاتھ میں کھجور تھا کھجوروں کو پھینک دیا اپنی اولاد کی طرف نکل گئے میں اور جنت کے درمیان یہ چار کھجور کو لانا نہیں چاہتا مجھے شہادت پیاری ہے کیا ملا تجھے تیرے سر کے بال سفید ہو گئے دادا ہو گیا نانا ہو گیا چچا ہو گیا بتا تو صحیح کہ دنیا میں پایا کیا کس کی حضرت پوری ہی نہیں کس کی تمنا پوری اگر ہوئی تو بتا مجھے آج کے اخبار میں لکھا ہے ٹاٹا اسٹیل کا جو مالک ہے اور ریلائنس کمپنی کا جو مالک ہے یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں چوتھے پانچویں نمبر پر کیا ان کو قسم دے کر پوچھو کہ سکون تم نے پایا امن تم نے پایا ہے چین تم نے پایا اگر کہتے ہیں قرآن جھوٹا ہو جائے گا جو قرآن کہتا ہے اللہ بکر اللہ قلوب آؤ میرے راستے میں اس میں تمہیں امن ملے گا سکون ملے گا حضرت حنزلہ کو بیوی کے مقابلے میں میدان جہاد میں شہادت کا جان نوش کرنے میں کچھ لذت کچھ دیکھا ہوگا انہوں نے دس روپے کی نوٹ پڑی ہو ہزار روپے کی نوٹ پڑی ہو اور مجھے کہا جا رہا ہو کہ حضرت ان دونوں میں سے ایک لیجیے میں کس کو لوں گا ہزار دس ہزار کی کا کڑپے کا پتھر رکھا ہے کوہ نور کا ہیرا رکھا ہے اور مجھے اختیار دیا گیا ان دونوں میں سے کسی ایک کو لو میں کڑپے کا پتھر لوں گا یا کوہ نور کا ہیرا لوں گا حضرت حنزلہ کو چوائس دیا گیا ایک بیوی یہ ہے اور ایک بیوی جنت کی مرضیا ہے ہو رہا ہے ان دونوں میں سے تم اختیار کرو حنزلہ تیری فراست پر ہماری عقل قربان کے تم نے مرضیا کو اختیار کیا حالات ایسے نہیں ہیں بدر کے وقت حالات تھے تعداد تھی یہاں تین سو تیرہ تین گنا لشکر زیادہ یہاں ٹوٹی ہوئی تلواریں وہاں تلواروں کا امبار یہاں ایک سواری پر چار چار آدمی وہاں ایک آدمی کے لیے تین تین سواریاں حالات نہیں ہیں صاحب بے وقوفی ہے تم مسجدوں کو ختم کرنا چاہتے ہو مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہو رہا سہار نام مسلمانوں کا ختم کرنا چاہتے ہو اگر یہ بدر کے زمانے میں ہوتے تو یہی زبان استعمال کرتے ارے اتنی بڑی تعداد میں تین سو تیرہ اللہ اکبر یہ تو مدینہ ختم ہو جائے گا عورتیں بیوہ ہو جائیں گی ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر اس لشکر جرار سے مقابلہ کرو گے طلاق دو اس دنیا کو مزہ دیکھو پھر جینے کا اس دنیا کو اپنے سے نکالو اولاد کو نکالو بیوی کو نکالو پھر دیکھو دنیا کے ساتھ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بیمار ارے مجھے کیا لینا دینا صاحب بھائی تو کل پرسوں شہید ہونے والا مجھے کیا لینا دینا بی پی ہے شوگر ہے ہاں وہ تو دنیا کے کتے ہیں انہیں بیماری ستاتی ہے انہیں مشکلات ستاتے ہیں انہیں قرض ستاتا ہے بیوی ستا رہی ہے کوئی بات نہیں صاحب ہو رہے ہے تو نہیں ہزار دنیا کے آخری جنتی کو جنت کا جو بیکورڈ ہے جھوپڑ پٹی میں ایرے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں رہنے والا ستر ہزار ہوروں سے اس کا نکال اس سے تو ہم افضل ہے انشاءاللہ وہ جو آخری جنتی جہنم میں سب سے آخر نکل کر جنت میں سب سے لاسٹ پہنچنے والا آخری جنتی اسے اتنی بڑی دنیا دی جائے گی کہ یہ سات زمین سات آسمان سے بڑی اور ستر ہزار ہوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا جسے ہور کا تصور نہ ہو جنت کا تصور نہ ہو یہ نقلی ایسی سی سیمیٹی کیا ہے بلا بدتر اس کے لیے بڑے مرو اس لیے کہ تم اب ممال ہو من موٹے ہو خون رکھو تاکہ خبر کے سام بچو خوش ہو کہ صاحب یہ سکا مکا نہیں آیا یہ ایکس رے رپورٹ لے کر نہیں آیا مجھے کچھ غذا دے رہا ہے دیمت تمہیں دعا دے دنیا کے کتے تو دعا نہیں دے سکے قبر کے کیڑے دعا دے سکے سام دعا دے سکے بناؤ جسم ہارلکس پیو بون میٹا پیو جم جا کر ایکسرسائز کر کر باڑی بناؤ کیوں جرو کی غلامی کرنے کے لیے سفر کی بغیر جرو کی اجازت کے سفر کو نہیں جاتے ہو بیگم کہتی ہے کہاں بھی جا کو مرے تو رات کو میرے پاس آ کو گڈنا اب یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا بیوی کو چھوڑ کر ایک رات پردیش میں نہیں گزار سکتا ہمیں معلوم ہے معلوم ہے ان تخریق ارضا ولن تب لالا تولا بھاگو بھاگو بھاگو ہر جمعہ مذاق ہوتا ہے تمہارے ساتھ میرے ساتھ سنتے رہو منڈیاں ہلاتے رہو اور دنیا کو چاٹتے رہو بیوی کا حیض و نفاس پیتے رہو اولاد کے نیپکن بنتے رہو پاخانہ دھلاتے رہو قرآن کہتا ہے ان لن تخریق الارض ولن تبلغ جیوالا تولا تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑ کو پھلان نہیں سکتا ملاقات تو ہوگی میدان محشر میں میں دیکھوں گا کہ بھاگ کر تم نے کون سا تیر دنیا میں مار لیا اور میں دیکھوں گا کہ ہم نے دنیا کو کھو کر کیا کھویا اور آپ نے دنیا کو پا کر کیا فیصلہ ہوگا نا مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں وہ یوم جزا کا بھاگو بھاگو علماء ربانی سے بھاگو علماء حقانی سے بھاگو اور حق پرستوں کے ٹولوں سے بھاگو مدرسوں سے بھاگو خانقاہوں سے بھاگو مسجدوں سے بناؤ بلڈنگ ہے دیکھیں گے ان لن تخریق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تولا میرا رب کہتا زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تم کیا کر لو گے ایک گردے میں اتنی کنکری دے دی اور پھر بی پی دے دی شوگر دے دی دنیا بھر کی نعمتیں چاٹ نہیں سکتے بھاگو انلن تخری حل الارض ولن تب الجبال طولا میرا اللہ کہتا ہے کیا بھی نہیں کر سکتا زمین پھاڑ کو پہاڑا پلان نہیں سکتا بات بات کہاں تک ہے محبوب ہوتی تو میرے آخا وہ کاروبار چمکاتے وہ بازار لگاتے کہ دنیا آشش کر کے رہ جاتی میرے آقا مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے حضرت بلال نے اقامت کہہ دی آپ گئے واپس لوگ کہتے ہیں پریشان ہوں کیا ذرا نوکری چھوٹ گئی ذرا دنا سے کمارو نہیں کون پالنے والا تھا نہیں نہیں ماں کے پیٹ میں کون سی نوکری کر رہا تھا حضرت فضیل ابن آیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ایک کھجور کے درخت پر گئی اور اس میں کھجور کے دانوں کو اور کھجور کے مغز کو اپنے زبان میں لیا بجائے کھانے کے وہ چڑیا وہاں سے اڑ گئی میں فالو کرتا رہا میں پیچھا کرتا رہا یہ چڑیا جائے گی کہاں یہ چڑیا ایک اور درخت پر گئی اور وہاں پر اس نے ان دانوں کو وہاں پر ڈال دیا اور چڑیا اٹھ کر چلی گئی میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چڑیا کو کس نے حکم دیا تھا یہاں سے لینے کے لیے اور وہاں ڈالنے کے لیے اور چیز تھی کیا وہاں پر تو چنا سے میں چڑھ کر جو دیکھا ایک اندھا اجدا پنا لیے ہوئے تھا بھوک سے بےتاب تھا رب کائنات نے چڑیا کو حکم دیا کہ یہ بھوکا ہے اسے کھجور کے دانے اس کے منہ میں ڈال دو حضرت فضیل ابن آیاس پر باتیں ہیں میں نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے ارادہ کیا تھا میں نے کہا کہ رب کائنات میں نے زمین کی مٹی کو سر پر ڈال لیا اور تولا کر لی ایک اندھے اشدے کو پالنے والا اشرف المخلوقات کو نہیں پال سکتا پریشانی کیا دکان نہیں چل رہا ہے کارخانہ نے ارے مرنے والے کو کیا لینا دینا اگلے اسٹیشن میں پڑا ہوا ہے ہمارا شہادت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے بیوی سے زیادہ عزیز ہے جنت کے محلے اس کے سامنے پاخانہ نہیں لگتی یہ دنیا تاج محل لال قلعہ جسے دنیا اچھی لگتی ہو وہ ہے ساتھ بیماری ہو کوئی بات نہیں ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بیمار ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بیماری کے دن اچھے تھے یا شفا کے دن اچھے کہنے لگے کہ بیماری کے دن اچھے تھے رب کا نام لینے میں مزہ آتا تھا اور رب مجھے پوچھتا تھا کہ ایوب کیسے ہیں آپ اللہ کو یاد کرنے والا جنت کا طلبگار ہور کا دلہا اسے دنیا اچھی نہیں لگتی اب دنیا مل ہوں مل ہوں فی یہ یاد رکھ لو نسخہ اپنی بیوی کو دے دو اپنی اولاد کو دے دو اپنے خاندان کو دے دو اپنے قبیلے کو دے دو کہ دنیا کے مصیبتوں اور دنیا کے جھمیلوں سے نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ شہادت اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا کر لو تو پھر یہ کریم لگانا یہ اسنو لگانا یہ چہرہ بنانا گھر کو نکلتے ہی حجام کی شاپ میں جانا گھر کو آنے سے پہلے حجام کی شاپ میں جانا ارے جو ہورئین ہمیں بلا رہی ہے اور دوسرے ہورئین اسے کہتی ہے نا نہ نا نا ابھی وقت نہیں ہے اس کے تیرے ملنے کا تو وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں وہ راضی ہے تو دنیا کے حیض و نفاس کی کتیا ہمیں تھوکے تو ہمیں کیا ہے جس کا نکاح ہور سے نہ ہو مرضیہ سے نہ ہو وہ اس کی غلامی کرے اب تو عورتوں کی جو غلام ہیں جو روحوں کے غلام کے لیے خوشخبری پارلیمنٹ کے اندر بھی تمہارا حصہ مل گیا ہے انشاءاللہ بڑی ترقی ہوگی اب پارلیمنٹ میں یوم خواتین کے دن آٹھ مارچ کو بل پیش کیا گیا پہلے دن جھگڑا ہوا اور دوسرے دن الحمدللہ جو جورو کے غلام ہیں وہ دو رکعت شکریہ کی نماز پڑھے یا ایک بیوی کو انگوٹھی لے جا کر یا گلے کا ہار لے جا کر پہنائیں الحمدللہ اب ہماری غلامی کے اندر اور تقویت طاقت مل گئی آپ کو پارلیمنٹ میں بھی نمائندے کا ایک حصہ ریزرویشن مل گیا ہے اب تم بھی ایم پی بن سکتی ہو اور تم بھی جو ہے کاؤنسلر بن سکتی ہو بہت بڑا حصہ مل گیا ہے اور تم غلام صاحب یم پی جورو کے غلام کے ساتھ جاؤ گے کتنی عزت ہوگی پہلے بھکاری تھے جہیز کے بھکاری بن کر اس کا دامن پکڑ کر چلتے تھے اچھا نہیں لگتا تھا جہیز لیا تھا تم نے محل نہیں لیا تھا تھوکتی تھی وہ میرے ابا کی گاڑی میں پھرتے ہو اب نہیں ایم پی ہے ایم پی کی گاڑی سرکار کی گاڑی میں جورو چلائے گی آپ غلام کی طرح بیٹھے رہے نا ماشاء اللہ عزت بڑھ تو لانت ہے حضرت حنزلہ سے پوچھو بیوی کیا ہوتی ہے اور بیوی کے مقابلے میں مرضیا کیا ہوتی ہے پورے آئینہ کیا ہوتی ہے آقا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ دی اقامت کے بعد نماز پڑھانے کا موقع گئے واپس پھر آئے نماز پڑھائی آقا نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا صحابہ کلام نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج خلاف معمول عمل کیا اقامت کے بعد نماز پڑھانی چاہیے تھی اور آپ چلے گئے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں پہلے الماریاں نہیں ہوتی تھی اب الماریاں لو اور پھر بھرنے کی فکر کرو پہلے کچن نہیں ہوتا تھا اب کچن بڑا بناؤ اور بھرنے کی فکر کرو کسی غریب کو نوالا نہ دو کسی بھوکے کو روٹی کا ٹکڑا نہ دو مہمان آئے چہرہ ابو سنخم تریرا بناؤ چہرے پر جھڑیاں لاؤ اور سالوں سال کا اگریمنٹ کر رکھا ہے شیطان کے عمر کی طرح کہ موٹے موٹے بھر کر دال گھی اور چاول اور کسی کو روٹی نہ دو اس میں کیڑے لگ جائیں سڑ کر چلا جائے سو نہر پہ ٹٹی میں کھانا پھینکو کسی غریب کو نہ دو گیا محبت الماریاں نہیں تھی دوپٹے کے اندر عورتیں اپنے کپڑے کو رکھتی تھی دیوار کے اندر محراب ہوتا یعنی خدا ہوا حصہ چار اینٹ کا حصہ یہ اما جان کا یہ ابا جان کا یہ جو ہے بھیا کا یہ بہنا کا بس اسی میں ساری دنیا رہتی تھی اب الماری بنی تو الماری کو پھر بھرنے کی فکریں اب کچن بنا کچن کو بھرنے کی فکریں گھر بڑا بنا گھر کو ڈیکوریشن کرنے کی فکریں اب ساری زندگی اسی میں لگاؤ ارے جسے قبر میں نہ جانا ہو آخرت کی طرح سفر نہ کرنا ہو وہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر وہ بلک کی مرمت کرنے لگے اے سی کی مرمت کرنے لگے بیت الخلا ارے اگلے منزل میں پڑا ہوا ہے ہمارا آقا فرماتے ہیں ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان مجھے یقین نہیں رہتا زندگی کا یہ امت کو سبق دیا جسے ایک سلام اور دوسرے سلام کے درمیان زندگی اور موت کا بھروسہ نہ ہو وہ بنگلے بنائے گا اپارٹمنٹ بنائے گا زمینیں خریدے گا جائیداد خریدے گا اور دنیا کے پیچھے پڑے گا آؤ مزے لوٹو اس دنیا میں آخا خواب میں آتے ہیں فرشتے خواب میں آتے ہیں حضرت بلال آتے ہیں حضرت حمزہ آتے ہیں بھیا مبارک ہو بھائی جان آئیے تشریف لائیے ہم منتظر ہیں یہ مزے ہیں یا وہ مزے صبح گئے گڈ مارننگ دوپہر گئے نمسکار رات میں گئے پیر پڑے صاف ذرا ہمارا پیل منہ کر دو نا سگنل میں کھڑو لال بتی لگی ہوئی ہے سو ڈیڑھ سو گاڑیاں وہ فائل لے کر جا رہا ہے وہ پیشاب لے کر جا رہا ہے وہ ودھان سبھا جا رہا ہے وہ کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہے کیا زندگی ہے صاحب یہ کیا زندگی ہے پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ پوری دنیا کے پرندوں کا سروے کرو میرا رب کسی پرندے کو خالی پیٹ پھر گھونسلے میں نہیں لوٹا تھا کسی مچھلی کو بھوکا نہیں رکھا کسی کتے کو بھوکا نہیں رکھا کسی سور کو بھوکا نہیں رکھا اور یہ ابو سن کم تریرا سولہ جھلڈیاں پیشانی پر کیا کی دکان اس نہیں چل رہا ذرا تعویذ دے ڈالو پر کیا ضرورت ہے کان چلے نہ چلے اور میں کہتا ہوں کہ جن دنوں دکان نہ چلے کہنا کہ صاحب مزے ہیں کہ بغیر محنت کے رب روٹی دے رہا جب چلتا تھا پریشانی تھی اسے دو اسے دو چٹ فنڈ کا دو لون کا دو آنے والا خوشی ہے صاحب آرام سے روزانہ جا کر تین پارے پڑھ کر آتا ہو اور کبھی رب کائنات میرے دسترخوان کو رکھا روٹی نہ رکھا ہو ایسا نہیں ہوا کچھ فرق ہوا ہوگا روٹی کے ساتھ بوٹی نہ ملی ہوگی اللہ نے کہا یہ صحت کے لیے تمہارے لیے مفید ہے اللہ نہ جانتا ہے یہ ہزار لاکھوں بیماریوں کا ایک علاج ہے کہ ہم آخرت رخی زندگی یعنی اس دنیا سے نفرت پیدا کر کر عالم برزق سے محبت پیدا کریں بدر کی زندگی پیدا کریں عہد کی زندگی پیدا کریں یہ کیا ہے کچھ امریکہ اس وقت کا فراؤن بھی ہے دجال بھی ہے میں نے کہا پہلے ہوتا تھا معلوم نہیں فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے بطور ٹریل کے کچھ گانے آ جاتے ہیں کچھ سین آ جاتے ہیں دجال کے آنے سے پہلے رب کائنات نے دجال کا ٹریل ورژن فلم کو دنیا میں جاری کیا ہے اور اس اسے شکل دیا ہے امریکہ کا برطانیہ کا یہ دجال ہے دجال حقیقی دجال آئے گا یہ دجال کا زیرکس ہے یہ دجال کا ٹریل ورژن ہے دجال جتنے طریقوں سے دھوکہ دے سکتا تھا اتنے طریقوں سے امریکہ برطانیہ یورپی ممالک آج مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک بزرگ کا انتقال ہوا مصر کے عالم کا مجھے بڑی تسلی ہوئی ان کا نام ہے علامہ تنتاوی رحمت اللہ علیہ وہ گئے تھے ریاض کے اندر سعودی عرب کی کسی کانفرنس میں دل کا دورہ پڑا انتقال کر گئے ان کے ورثا نے کہا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ پڑھی جائے اور جنت البقی میں ان کو دفن کیا جائے مجھے مردوں کے عیب بیان کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی ہوئی نماز کو قبول فرمائے جنت البقی کی تکوین کو قبول فرمائے لاکھوں کروڑوں جنت میں جائیں گے ایک تنتاوی بھی اگر جنت میں چلا جائے گا ہمارے باپ کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اس میں ہمیں ایک سبق ملا بہت شرابی کبابی داڑھی منڈے فاسق فاجر دھو کے بعد ایار مکار حرام الدہر زانی مدینہ طیبہ میں مرتے ہیں مکت المکرمہ میں مرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہے جنت المالا مکے میں دفن اور مدینہ طیبہ میں جنت البقی میں دفن لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ صاحب زندگی تو ایسی اور موت ایسی علامہ تنتاوی جو انتقال کر رہے اللہ معاف کرنا امریکہ کے نمائندے تھے یہ یاسر الفاظ کی طرح امریکہ کے یہ ایجنٹ تھا امریکہ جو چیز مسلمانوں کے تعلق سے کہتا یہ فتوی کی شکل میں مسلمانوں کو گمراہ کرتا رہا حجاب کے بارے میں بات آئی فرانس کی ایک بہن نے فرانس کی حکومت کو عدالت کو للکارا کہ حجاب ہمارا حق ہے پردہ ہمارا ہے تو تنتاوی جامع اظہر سے فتوا نکالا کوئی ضروری نہیں ہے چہرہ دکھا سکتے ہیں امریکہ جو کہتا رہا تنتاوی وہ فتوا دیتا رہا خودکش حملوں کے بارے میں تنتاوی نے فتوا دیا کہ خودکش حملے حرام ہیں اور مرنے والا جہنمی ہے الحاظ بلّہ مجاہدوں کو اس نے دہشت گرد کا لقب دیا امریکہ کہتا رہا اور یہ علامہ تنتاوی جو جامعہ اظہر کے ایک مشہور مفتی عالمی مفتی ہیں وہ امریکہ کے مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہے اب مجھے تسلی ہو گئی کہ اگر کوئی شرابی مدینے میں مرتا ہے کوئی زانی مرتا ہے کوئی عالم کا دشمن مرتا ہے علامہ تنتاوی کے سب میں شاید اس کا شمار ہوگا کئی سرکردہ علماء ہیں اس وقت عالم اسلام کے اندر کیو ٹی وی کے اندر طاہر القادری جب آتے ہیں کتابوں کے بھنڈار کے ساتھ آتے ہیں اور علم کی دریا جب بہاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے اندر آپ سے بڑا کوئی علامہ نہیں اور کوئی مفتی نہیں کوئی عنوان کو لیتے ہیں ایسا حق ادا کرتے ہیں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کہ سامنے والا اش اش کرتے رہ جاتا ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے امریکہ کا ایجنٹ چھ سو صفحات پر مشتمل اس نے فتوا جاری کیا کہ یہ فدائی حملے خودکش حملے ہیں اور خودکشی کے مترادف ہیں اور ان میں مرنے والا علیہ بلّہ جہنمی ہے میں یہاں جمعہ کو آنے سے پہلے طاہر القادری کا ایک نقشہ ہمارے ساتھیوں کو انٹرنیٹ میں دکھا کر آیا یہ اس کا دوسرا حلیہ کیا ہے تم نے کیو ٹی وی کے اندر بخاری شریف کے سامنے ترمیزی کے سامنے کتابوں کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا ہے آپ یو ٹیوب کے اندر انٹرنیٹ کے اندر تاہر القادری ڈانس اتنا لفظ لکھیے پھر دیکھیے کہ کیا کیا مناظر اس کے سامنے آتے ہیں تاہر القادری امریکہ کا پکا ایجنٹ ہے کہ دوسروں سے سجدہ کرواتا ہے یہ رقص اور سرور کی مجلسوں کے اندر ڈانس کرواتا ہے اور وہ چیزیں جو سادھوں سنتوں کے یہاں ڈانس گانا ہوتا ہے اور کیرتن اور بھجن ہوتا ہے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ امت مسلمہ کے اندر یہ رائج کیا ہوا ہے آج اس کو کس نے حق دیا کہ چھ سو صفحات پر مشتمل انٹرنیشنل لیول پر اس نے پتوا جاری کیا کہ خودکش حملے فدائی حملے یہ حرام ہیں اور ان میں مرنے والا جہنمی ہے نبی نے دعا کی اے اللہ اگر میں جاؤں میدان کے اندر مجھے شہادت دے شہادت کو مانگنے کا مطلب کیا تھا کیا خودکشی حرام تھی کیا نبی نے جو ہے حرام چیز کو طلب کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ مدینہ نے طیبہ کی موت اور شہادت مجھے نصیب فرما کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خودکش حملے کو مانگا تھا اور پھر خود جو ہے خودکشی کو مانگ کر حرام کی موت کو مانگا تھا دو صحابی میدان جنگ میں جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں دعا کروں تو تم آمین کہنا اور تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا تو ایک صحابی کہنے لگے اے رب کائنات مجھے غازی بنا کر لوٹا دینا میرے ہاتھ سے بیسوں کافروں کا قتل عام کر دینا میرے گھوڑے کی سم اگر اس سے چنگاریاں نکلے اور میرے گھوڑے کی دھاڑ نکلے اس سے کافروں کے دل کے اندر روگ پیدا کر دینا صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین اور جب میری دعا کرنے کا نمبر آیا میں نے کہا اے اللہ مجھے اپنے لیے قبول کر لینا میرے خون کے قطرے قطرے کو قبول کر لینا میری بیوی کو بیوہ بنا دینا میری اولاد کو یتیم بنا دینا کیا یہ اس طریقے سے مانگنا کیا خودکش حملہ تھا اور انہوں نے خودکشی کو مانگا تھا اپنی شہادت کو مانگنا اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کرنا یہ صحابہ نے مانگا تھا یہ نبی نے مانگا تھا یہ محدثوں نے مانگا تھا یہ صوفیہ نے مانگا تھا یہ دنیا کے امریکہ کے ایجنڈ کتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں جو علامہ تنتاوی کہہ کر چلا گیا اور تاہر القادری جو اب اس وقت وہ کہہ رہا ہے نقاب پر سے پردہ ہٹے گا اور پھر پتا لگے گا کہ یہ گڑا گھوڑا تھا یا گدھا تھا یہ بعد میں پتا لگے گا دھوکے میں نا یہ بڑی عزیز زندگی ہے بڑی محبوب زندگی ہے بڑی پسندیدہ زندگی ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے اس واقعے کے بعد علامہ تنتاوی کا فتویٰ ہو یا دنیا کے وہ نام مفتی جو اللہ کے راستے میں اپنے وجود کو ختم کرنے کے بارے میں فدائی حملوں کے بارے میں اور اپنے جسم کے پرت سے اڑانے کے بارے میں اور دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے بارے میں وقت کے فرعون دجال اور قانون سے ٹکر لینے کے بارے میں جو غلط قسم کے فتوے دیا کرتے ہیں وہ یاد کریں فلسطین کی بہنوں کو کشمیر کے مظلوموں کو عراق اور افغانستان کے اندر بمباری کے اندر زخمی ہونے والے اور معذور ہونے والے بچوں سے پوچھیں بھی یہ زمین قتلت کس جرم کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے آج یہاں پر نرم گدوں کے اندر بیٹھ کر فتوا دیا جاتا ہے یہ حلال یہ حرام پوچھو جس گھر کے اندر چار چار جنازے نکلے ہوں جس گھر کے اندر بمباری ہوئی ہو جس گھر کے اندر پھول کھلنے سے پہلے مرجھائے گئے ہو جن گلیوں کی نالیوں کے اندر پانی سے زیادہ خون بہ رہا ہو جن کے ماں باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں بہنوں کی آبرو کو کافی اور یہود نصارہ ڈوٹ رہے ہوں اگر اس کے گھر میں چلے گا یہ مسئلہ تب پتا لگے گا یہ حلال تھا یا حرام تھا فرماتے ہیں ایک بزرگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس لگی ہوئی تھی تو بڑے جہادی کارنامے وہ انجام دیے ہوئے تھے ان سے پوچھا پوچھتے ہیں جب وقت گزارنا ہوتا ہے اپنی زندگی کا کوئی اچھا سا قصہ سناؤ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ بتاؤ وہ بزرگ کہنے لگے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلی کا ملک آ جائے گا طاہر القادری سو مرتبہ علامہ تنتاوی ہزار مرتبہ جنم لینے کا سوچے گا اس واقعے کے بعد اس اسلام کے گلشن کو لہلانے کے لیے سرسبز و شاداب کرنے کے لیے جرموں کی غلامی کو چھوڑنا پڑے گا اولاد کی محبت کو نکالنا پڑے گا چاہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس شٹر کھلنے سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں کی قطار ہے مندروں کے سامنے توکل مستان کے پاس جو مندر ہے ہماری ماں اور بہنوں کی قطار بچہ کھاتا نہیں ہے بچے کا چہرہ مرجایا ہوا ہے آخرت کو چھوڑو گے بچوں کی فکروں میں خدا تمہیں دبا برباد غارت کر کے رکھ دے گا آخرت کو چھوڑو گے اللہ تمہیں بیوی اور دولت اور مال میں ایسے الجھائے گا نہ کھانے کی لذت لگے گی نہ بیوی کا مزہ آئے گا آخرت کی فکروں کو چھوڑو گے خدا اس زندگی کو عذاب بنا دے گا میں نے کہا نا اگر کوئی کہے حضرت میرے گھر میں ٹھنڈی میں الحمدللہ اور ایک بنگلہ لے لیا تو یقیناً کہو کہ خدا نے تیرے اوپر عذاب ڈال دیا ضرور کہو اور قیامت کے دن کچھ ماں خدا ہو تو میرا دامن پکڑ لینا میں جواب دوں گا کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے مقابلے میں کئی ہزار سال بعد اپنے گھٹنوں کے بل گھجٹتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا تم نبی کے غلام تھے نبی کے صحابی تھے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے اور تم گھٹنوں کے بل گھجٹتے ہوئے آج جا رہے ہو فرمایا کہ میرے مال کا حساب دینے میں وقت لگ گیا اس زمین کا حساب نہیں لگے گا جورو کے مال کا حساب نہیں لگے گا شادی کی اینیورسری شادی کی سال گرا تیرے باپ انگریز تیرے باپ کو انگریز نے پیدا کیا تھا اینیورسری سال گرا جسے وضو کے پرائز کا علم نہیں ہے مسواک کی کیفیت کا علم نہیں ہے آ گیا بیوی کا ہے چٹ چھوڑ گئے مذہب اسلام کو کیوں بدنام کرتا ہے جورو کے غلام دنیا کے کتے تجھ جیسے لوگوں کے لیے جیسے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے میرا رب نہ سجدوں کا محتاج ہے نہ میرا محبوب تیرے درود کے محتاج ہے تب تجھے بھیڑوں چماروں کا لباس پسند ہے جب تجھے دنیا مادت کھانا ہے اور دنیا تیری پوجا ہے کیا ضرورت تھی آقا کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی قرآن کو تھامنے کی کیا ضرورت تھی تیرے گھر میں کسی موتا میں مسجد سے جنازہ لینے کی ساری زندگی بھیڑوں کے طریقوں پر چلتا رہا تو موت کے بعد مندر سے پنڈت کو بلا لیتا چرچ سے پادری کو بلا لیتا گردوارے سے کسی سکھ کو بلا لیتا اسی کام کے لیے رہ گیا ہے اسلام کہ ٹی وی کی دکان کے لیے قرآن خیر و برکت بیوی کے پیٹ کے درد کے لیے قرآن کی تعویذ باندھی جائے معاذ اور معاوض حضرت افرا حضرت سودا اور حضرت سپیہ رضی اللہ تعالیٰ نا بڑے بڑے جری اور بڑے بڑے بہادر ہمیں افسوس ہوتا ہے کون سی زندگی گزار رہے ہیں ہم کون سی زندگی کو تو سلانت ہے ہماری زندگی ہماری صبح کیا ہماری دوپہر کیا ہماری شام کیا ہماری پچیس سال گزری تو کیسے چھبیسواں سال کیسا ستائی کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے اناج بیچا غلہ بیچا زمین بیچی کھیت بیچا پراپرٹی بیچی زمین لیا پراپرٹی بن کیا یہ ہے زندگی کا مقصد یہ کون سی اسلام کی ڈکشنری میں ترجمہ ہے کون سا ترجمہ کون سا ترجمہ ہے مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کس پاگل کتے نے تمہیں کاٹ لیا ہے کس طرح نے تمہیں بیس لیا ہے اب میری عمر بیالیس سال تو چالیس پر ایکواں سال کیسے گزرا میرا چالیسواں سال کیسے دیکھو ریوینگ کر کے دیکھو اپنی زندگی کی کیا سٹ کو کیا دیا تم نے اسلام کو کیا پایا تم نے اسلام سے یہ زمین کا معاملہ ہوا کاروبار کا معاملہ ہوا یہ تو نہیں ہے صاحب ہم نے گزشتہ جمعہ کہا ارے افغانستان نہیں جا سکتے اور فلسطین نہیں جا سکتے کشمیر نہیں جا سکتے ظالموں سے ٹکر نہیں لے سکتے اتنا درجے میں روزہ رکھو نہیں مانو گے ڈاکٹر رکھوائے گا لکھ کر رکھ لینا یہ آخری درجہ میرے رب کی قسم رب کعبہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں دو رکعت نماز سلاط الحاجت کی پڑھ کر اے اللہ اے میرے مولا چوبیس سال کا بائیس سال کا نوجوان ہماری ماں اور بہنوں اور ہماری امت کی بیٹیوں کی آبرو کے لیے جان دے رہا ہے اے رب وہ چاہتا لڑکیوں سے محبت کر سکتا تھا وہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا تھا وہ بوڑھے باپ کی لاٹھی بن سکتا تھا اس کی بہن بھی اس کو ایسے ہی چاہتی ہے جیسے ہماری بہن ہمیں چاہتی ہے ہماری فکروں میں رب کائنات وہ اپنے جسم کے پرت سے اڑا رہا ہے دشمن کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے ان کے جسم کے برف سے اڑا کر فدائی ہم لے کر کر اتنی تو ہمت دو رکعت نماز پڑھی تم نے واکنگ کو گئے صبح میں نہار پہ بھیڑ چمار بھاگ رہا ہے آپ کی بیگم صاحبہ بٹیا جو ہے واکنگ کا جاکنگ کا ڈریس پہن کر شرم کا اور جسم پورا نمایا جسم دنیا کے سارے زانی کتے جسم کی طرف دیکھ رہے ہیں لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو کہ دنیا کے طریقے پر اگر کوئی ڈائٹنگ کرے گا واکنگ کرے گا تو جسم کے جو کیلوریز ہیں ہرارے ہیں اور جسم کے جو وٹامنس ہیں وہ ضرورت سے زیادہ بھی گھٹ جائیں انسان کو نقصہ تمہاری بیوی پاگل کتی ہو سکتی ہے ارے دماغ کو جتنی انرجی جانی چاہیے جتنا پاور سپلائی ہونا چاہیے ضرورت سے زیادہ ڈیٹنگ کریں گے واکنگ کریں گے ڈاکنگ کریں گے وہ کم ہو جائے گا دیوانی ہو جائے گی تمہیں کاٹ کھائے گی پھر اسے بھی برداشت کرو گے پیر اور جمعرات میرے محبوب نے روزہ دیا ہے اور اللہ کروڑوں مائیں دنیا کی اپنی اولاد سے وہ مانتا نہیں کرتی جو رب کائنات اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے یہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا لو نہ ہرارے کم ہوں گے نہ کلیئرنس کم ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ روزے سے صحت پیدا ہوگی فاضل مادہ گندا مادہ جلے گا اور انشاءاللہ دنیا کی کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں اور کسی ڈیٹنگ کی ضرورت نہیں کسی جم خانے میں آم کے آم اور بیجوں کے دام ہیں یہاں اللہ بھی خوش نبی بھی خوش اور یہاں مجاہدوں کے حق میں دعا اے رب کائنات تک اسلام کا غلبہ اس دنیا میں نہیں ہوگا عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے مظلوم کو اس کا حق نہیں ملے گا ظالم تیرے قبضے سے قدرت کا شکار نہیں ہوگا میری بیوی روزہ رکھتی رہے گی ہماری اولاد مانگتی رہے گی ہم ایک روپیہ روزانہ خیرات ایک روپیہ نہیں ہے بھکاریوں ایک روپیہ صدقہ کر کر اے رب کائنات ہم حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ امریکہ بلا ہے یہ فرعون بلا ہے یہ دجال بلا ہے یہ برطانیہ بلا ہے یہ فرقہ پرست تنظیمیں بلا ہیں اے رب کائنات ہم مجبور ہیں مظلوم ہیں بلکہ نہ مردے ہیں معاف کرنا اے رب معاف کرنا معاف کرنا یہ ایک روپیہ ہے اس سے کسی مجاہد کے حق میں یہ سب کام آ جائے یہ دو ہے کام آ جائے یہ روزہ ہے کام آ جائے مر نہیں جاؤ گے رکھو گے تو کیوں ملکوں کے ملک قلیلے کے قبیلے کیا ہے کس وجہ سے طالبان پیدا ہوا کس وجہ سے ملا پیدا ہوا اسامہ کے پاس کیا پراپرٹی نہیں تھی دولت نہیں تھی خاندان قبیلہ نہیں تھا آج حرم شریف کے اندر جاؤ پانی اٹھانے والے Bin Laden company construction company Bin Laden company اسی کی تو ہے کمپنی وہ یہ اسامہ خاندان کی ہے بن لادن کمپنی دیکھا نہیں شرط پر لکھا ہوا جبے پر لکھا ہوا زمزم اٹھانے والے کعبے کو دھونے والے متاف کو صاف کرنے والے صفا بروا کی خدمت بن لادن بن لادن بن کیا تو تو ہندوستان کی گلیوں کا گوبر اور کچرا اٹھاتا ہے اور وہ تو ہر مین شریفین کے خادی میں اللہ اللہ کرتے مر جاتا تو جنت مل جاتی ریاض الجنہ میں قرآن پڑھتے بھر جاتا تو اسامہ کو جنت مل جاتی فکریں لے کر آیا مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے فرعون حق کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن کا مذاق اٹھاتا ہے نبی کے کارٹون منائے جاتے ہیں حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے مسلمان کی بارہ تیرہ سال بچیوں کی آبرو لوٹ کر یہودی کتے ان کے حمل کے اندر یہودی نسل کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بیت المقدس کے اندر جا کر بمباری کی جاتی ہے اور نمازیوں کو بے دخل کیا جاتا ہے سجدوں سے ویرام کیا جاتا ہے یہ زندگی کا مقصد تھا ان کے لیے ایک روپیہ کوئی صدقہ نہیں کر سکتا دو رکعت سلا الحاجت پیر اور جمعرات کا جو مصنون روزہ کہ دنیا کی صحت بھی ملے مجاہدوں کی مدد بھی ملے آخرت کے درجات بھی ملے کیا نہیں کیا آپ نے اگر کیا ہے تو بہت مبارک بہت مبارک اللہ آپ کے عمل کو قبول کرے اور اس سطح میں اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بنا اور مصیبتوں کو دور کرے نہیں جانتے آپ اس کی لذت کو نہیں جانتے وہ بزرگ فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا ساتھیوں نے مجھے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی عجوبہ بتائے تو فرمانے لگے میں رکھا ایک شہر ہے اس شہر کے اندر گیا جہاد کے لیے سواریاں خریدنے کے لیے میدان جہاد میں جانے کے لیے سواریاں کی ضرورت تھی تو میں سواری خریدنے کے لیے گیا اچانک کے گھر سے آواز آئی او بھیا ذرا ادھر کو آنا میں گیا تو بس پردہ پردے کے پیچھے سے وہ خاتون نے ایک رسا دیا اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی خاتون نے کہا رقا شہر کی خاتون تیرے جذب جہاد کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے عورت ہے صرف نازک عورت آدھی اخل آدھی نیل مرو ڈوب برو دنیا کے کتوں فرماتے ہیں واقعی رحمت اللہ علیہ وہ رسا دیا میں نے پوچھا کیا ہے کہنے لگی کہ رکا شہر کے اندر خدا بند خدوس نے مجھ جیسے مضبوط بال کسی عورت کو نہیں دیے ہیں میرا شوہر تھا میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا میرا باپ تھا اللہ کے راستے میں دے دیا میرا بھائی تھا اللہ کے راستے میں دے دیا علماء کہتے ہیں تو تمہیں ہے جہاد نہیں کر سکتی بیدانے جی جہاد میں نہیں جا سکتی بھائی نے کہا کہ اللہ نے میرے بال کی چوٹی کو مضبوط کیے ہیں تو میں نے اسے مجاہد کے سواری کی رسی کے لیے تمہیں دے دیا لیکن عورت کے بال پردہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس پر مٹی لگا دی لے جاؤ تاکہ میدان جہاد کا وہ بار لگے برف تو چلا گیا بھائی چلا گیا خاندان چلا گیا اور پھر فرمانے لگی یہ بال تھے میرے گھر کے اندر کوئی خزانہ نہیں یہ بال ہے اسے کسی مجاہد کی سواری کا رسہ بنا لینا اور مٹی لگا دی کہا کہ عورت کے بال بھی پردہ ہے اور جب جانے لگے پروایا میرا تیرہ سال کا ایک نوجوان بچہ ہے حافظ قرآن ہے چاند جیسا روشن چہرہ ہے کیا نو سی زندگی گزار رہے ہو حضور کی زندگی اللہ اس زندگی سے عذاب سے ہمیں نجات دے اللہ یہ جہنم سے نجات دے ان بزرگوں کے واقعات پڑتے ہیں کلیجا منہ کو آ جا آنسو بہنے لگتے خون نکلنے لگتا ہے ایک ایک عورت میں یہ جذبہ فرمانے لگی کہ جب تک میری گفتگو تم سے ہو اگر وہ بچہ آ جائے گا یہ بچے کو تمہارے سپرد کر دوں گی لیکن جب گفتگو کرنے لگے اس وقت تو بچہ نہیں آیا فرماتے ہیں کہ میرا قافلہ آگے بڑھا تو اس کے بعد ایک گھڑ سوار آیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے تھا آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہا اے واقعی رکو اے قافلے کے سردار رکو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ میں رکا فرمانے لگے میں میدان جہاد میں آنا چاہتا ہوں میں مجاہد تھی سبھی اللہ بننا چاہتا ہوں کہنے لگے میں سپاہ سالار ہوں امیر قافلہ ہوں میں ہر کس و ناقص کو سفر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا میدان جہاد کی ہاتھ میں آنے کی شرائط ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم چہرہ بتاؤ کہ تم اس لائق ہو بھی یا نہیں فرماتے ہیں وہ سپ سالار وہ امیر قافلہ میں نے چہرے کو دیکھا تو چاند شرما گیا یہ حسین چہرہ یہ خوبصورت چہرہ میں نے کہا یہ مر مٹی کے لیے نہیں ہے تو وہ کہنے لگے چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں مجھ سے چھوٹا بچہ بھی اگر گنا کرتا ہے تو اللہ اس کو پکڑتا ہے نہیں مجھے قبول کر لیجئے فرماتے ہیں سب سالار امیر قافلہ کہ میں نے اس کی درخواست پر اس کے جبر پر میں نے مان لیا وہ میرے ساتھ ہو گیا چنانچہ ہماری سفر میں بہت خدمت کرتا رہا اور جب دشمنوں کے قریب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو افطاری کے لیے کھانا پکا رہا تھا ہماری خدمت کر رہا تھا اچانک کھانا بناتے بناتے اس کی نیند آ گئی اس کی اونگ آ گئی اور اس کی اونگ کے اندر نیند کے اندر چیخے مار کر ہنسنے لگا مسکرانے لگا اور کچھ لمحے بعد اس کی نیند جگ گئی امیر قافلہ کہتے ہیں ابو خدامہ نام ہے ان کا ابو خدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابھی تمہاری نیند لگی تھی ابھی تمہارے اوپر غلط کی تاریخ ہوئی تھی یہ کیا ماجرا تھا کہ تم چیخ چیخ کر ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے تو وہ کہنے لگا چاند جیسا چہرے والا نوجوان آج ہمارے چہروں پر لانت ہے ہماری طاقتوں پر لانت ہے ہماری زندگیوں پر لانت ہے ہم نے کچھ نہیں کیا نبی کے لیے کچھ نہیں کیا قرآن کے لیے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے غنودگی لگی تو میں نے دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں چاندی کا ایک محل ہے اور ہوریں ہیں ابل ابل کر یعنی مجھے دیکھنا چاہتی ہیں مجھے ملنا چاہتی ہیں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ میرا تھا جنت کے اندر ایک سونے کا محل تھا اور زبرجت کی قالی میں بچھی ہوئی تھی وہاں مرضیہ نام کی حرعین تھی جو ہوروں کی سردار تھی وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی تھی تو دوسرے ہوروں نے اس سے کہا نہ ابھی اتنا بے چین نہ ہو دلہن اتنا بے قرار نہ ہو ظہر میں اس سے تیری ملاقات ہوگی یہ کہہ کر میں مسکرا رہا تھا میں چیخ رہا تھا اس کے بعد جب ابو خدامہ رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب سنا تو اسے سینے سے لگا لیا فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں شہادت کا وجدہ سنایا گیا ہے شہادت کی خوشخبری سنائی گئی ہے اے میرے بھتیجے اے میرے بچے قیامت کے دن شہید کو حق دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کے ستر گنہگاروں کو اور ستر جہنمیوں کو وہ جنت میں لے جا سکتا ہے اور ستر پڑوسیوں کو لے جا سکتا ہے ابو خدامہ نے فرمایا کہ جس وقت تو شفاعت کرے گا اس چچا کو نہ بھولنا اے بچے ہمیں بھی نہ بھولنا آنے والوں کو نہ بھولنا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے ہم بزدل ہیں ہم بیوی کے لیے جینا چاہتے ہم اولاد کے لیے جینا چاہتے اس بگلی کے لیے اس مال کے لیے جینا چاہتے ہیں اے بچے قیامت کے دن آج ہم تیرا واقعہ ممبر رسول پر خدا کو راضی کرنے کے لیے بیان کر رہے ہمیں بھی نہ بھولنا خدا جب تجھے شفاعت کا حق دے گا وہ بچہ کہنے لگا چچا جان ہم آپ کو کیسے بھلا سکتے ہیں پھر اس کے بعد کہنے لگا چچا جان جب میں جام شہادت نوش کروں گا اس وقت آپ ہی مجھے آخری مرحلہ جو ہوگا اور زندگی کی جو آخری جو رسومات ہوگی تجہیز و تقفین کی وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کریں گے چچا جان جب میں نکل رہا تھا میری اما نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کر میری کہنے لگی دیکھ میرے بیٹے پیٹ پھیر کر میدان جنگ کو نہ آنا اور اپنے ابا کو رسوا نہ کرنا تیرا باپ شہید تیرا انتظار کر رہا ہے تیرا بھیا تیرا انتظار کر رہا ہے تیرا چچا اور تیرا ماما تیرا انتظار کر رہا ہے یا یو لدینا آمنو ادا لکی تم الدینا کپرو فلا طبل اخبار کہ اے لوگوں اے مومنوں جب کافروں سے مٹ بھیر ہو جائے پیٹ پھیر پھر کر نہ آنا میری اما نے مجھے وسیعت کی تھی اور جب میں جامع شہادت نوش کروں گا میرے خون آلود مشک سے زیادہ خوشبو والے کپڑے تحفے کے طور پر میری اما کو دے دینا ہاں میری بہنا مجھے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی اور گھر میں سب سے آخر میں مجھے ملا کرتی تھی اور میرے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی اے چچا جان میری بہنا کو میری شہادت کا جان مجداد سنا دینا اور کچھ قبری سنا دینا یہ کہہ کر میدان کے اندر گمسان کی لڑائی کے اندر کود پڑے اور سینکڑوں بیسوں کافروں کا انہوں نے قتل عام کیا اور پھر اس کے بعد حضرت ابو خدامہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ گھمسان کا جو ہے ہے جنگ ہو رہی اور لڑائی ہو رہی ہے بیٹا تم واپس چلے جاؤ تو بیٹا کہنے لگا میری اماں کی وسیعت تھی یا یو الدینہ آمنو ادا نتیطم الدین کفر ظفن فلا طول ادبار کہ جب کافروں سے مجھ بیر ہو جائے میں پیٹ پھیر کر جہنموں کی طرح ہونا نہیں چاہتا مجھے جنت چاہیے مجھے جنت چاہیے کہتے ہیں ابو خدام رحمت اللہ علیہ میری اور اس بچے کی بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اچانک دشمنوں کا قافلہ ہم دونوں کو جدا کر دیا اچانک کیا دیکھتا ہو بہت سارے گھوڑوں نے ان سے روم دیا اور اس کے اوپر تیر برسائے اور تلوار برسائے اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی اور جہاد کا میدان خاموش ہوا میں اس بچے کی تلاش کے اندر نکلا چنانچہ یہ بچہ اس کے اوپر گھوڑوں کے سم لگ کر اس کی شناخت ختم ہو چکی تھی اور میدان جنگ کا غبار اس کے جسم کو لگ کر خاک آلود ہو چکا تھا کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ وہاں پر پڑا ہوا ہے میں گیا اور جانے کے بعد کہا بیٹے تم کون ہو انہوں نے اپنا اتا پتا بتایا میں وہ ہوں کہ فلاں جگہ پر آ کر میں قافلے سے ملا تھا اور آپ نے میری شناخت کی تھی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں ابو خدا ہوں بیٹا تو یہ کہہ کر انہوں نے دھول کو صاف کیا خون کو صاف کرنے لگے وہ بچہ رونے لگا نہیں چچا جان یہ خون مٹی میں ملنے کے لائق ہے یہ جسم کا آلود ہونے کے لائق ہے اس جسم کو نہ چھوئیے پھر اس کے بعد کہا میری اما جان کا بڑی تمنا تھی میں اللہ کے راستے میں جام شہادت دوش کروں میرے ابا سے ملاقات کروں میرے بھیا اور چچا اور ماما سے ملاقات کرو میری اماں یہ خبر سن کر بہت خوش ہو جائے گی چنانچہ آپ نے کہا کہ اس خون آلود جوڑے کو بطور دلیل کے اما تک پہنچا دینا پھر اس کے بعد ابو خدامہ رحمت اللہ علیہ پر باتیں ہیں مجھے اس شہید بچے سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا میں کہہ رہا تھا قیامت کے دن تم میری سفارش کرنا میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں لے جانا بچہ کہہ رہا تھا چچا میں آپ کو کیسے بلا سکتا ہوں آپ امیر قافلہ ہیں آپ صرف سالار ہیں آپ کی وجہ سے یہ مجھے شہادت جامع شہادت نوش کرنا مجھے نصیب ہوا ہے پھر یہ باتیں ہو رہی تھیں ابو خدامہ کو بچہ چیخ چیخ کر کہنے لگا جان چلے جائیے چلے جائیے یہ دیکھیے یہ جنت کی ہور میرے سرارے کھڑی ہے اور بیتاب ہے وہ کہتی ہے کہ اب زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتی اور ایک چیخ مارا اور کلی میں طیبہ پڑا اشد اللہ اللہ و اللہ محمد عبدہ و رسول یہ کہہ کر انہوں نے جامع شہادت کو نوش کر لیا ابو خدامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خون آلود کپڑوں کو لے کر وہ ماں کے پاس جانے لگا میرے دل میں یہ بات تھی کہ ماں جب اپنے بیٹے کے خون آلود کپڑے دیکھے گی چیخے گی چلائے گی ماتم کرے گی اور بہنا اسے میں کیا جواب دوں گا میں اس کی گلی میں گیا اور گلی میں جا کر میں نے دیکھا ایک بچی ہے حسین اور خوبصورت بچی ہے اور یہ جو بچہ شہید ہوا اس کے چہرے سے اس کا چہرہ ملتا ہے میدان جہاد سے آنے والے ہر مرد کو سلام کرتی ہے اور سلام کر کر پوچھتی ہے میرے بھیا کا کیا ہوا میرے بھیا کا کیا ہوا ہر مجاہد یہ کہتا ہے آپ کا بھیا مجھے نظر نہیں آیا ہر آنے والے مجاہد سے اسے امید رہتی ہے کہ کوئی اس کے بھیا کا پتا دے دے گا ابو خداوا فرماتے ہیں یہ منظر دے دیکھ کر میں ڈب ڈب آ گیا میرا وجود ختم ہو گیا اور میرے وجود کے اندر زلزلہ آ گیا میں کیسے اس بہنا کو اس کے بھیا کا جواب دوں گا وہ تو اپنے بھیا کا انتظار کر رہی ہے تو چنانچہ ابو خدابہ فرماتے ہیں میں سینے پر چٹان رکھ کر اس مکان کی طرف گیا اس بچی نے حسب معمول مجھ سے پوچھا میرے بھیا کا کیا ہوا تو میں نے کہا کہ تمہارا بھیا شہید ہو گیا وہ بچی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی پھر اس کے بعد جب ہوش آیا پھر اس نے دوبارہ پوچھا کیا میں اپنے بھیا سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی کہا کہ ضرور ملاقات کرو گی کیسے کہا کہ تم کلیما پڑھ کر ملاقات کرو گی تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ایک چیخ نکلی اس کا انتقال ہو گیا وہ اپنے بھیا سے ملاقات کے لیے چلی گئی اب اس کے بعد یہ گئے دروازے کو کھٹکھٹایا اور اس بچے کی ماں کو طلب کیا بچے کی ماں آئی تو سب سے پہلے اس نے سوال کیا ابو خدامہ یہ بتاؤ بری خبر لے کر آئے ہو تعزیت کی یا اچھی خبر لے کے آئے ہو مسرت کی ابو خدابہ رحمت اللہ علیہ پر باتیں ہیں میں نہیں سمجھا اما جان آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اما تجھ پر قربان ہو اما ہم دنیا کے کتے ہیں دنیا کے پجاری ہیں کون سا جذبہ تجھ کے اندر آ گیا تھا تجھے صنف نازک کہا جاتا ہے تجھے کمزور کہا جاتا ہے اما آج کی عورت چھپکلی سے ڈرتی ہے جندر سے ڈرتی ہے بجلی جانے سے ڈرتی ہے ایک چیخ سے ڈرتی ہے اما تیرا جگر ہمیں دے دے تیرا حوصلہ ہمیں دے دے تیرا جذب شہادت اور تیرا جذبے جہاد کا کچھ حصہ ہمیں دے دے ماں کہنے لگی ابو خدامہ اگر میرے بیٹے کی شہادت کی خبر لائی ہو تو خوشخبری ہے اگر میرا بیٹا لوٹ کر آیا ہے آج سے برا دن میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں ابو خدامہ کہ آج تمہارا عید کا دن ہے یہ دیکھو تمہارے بیٹے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اس نے جامع شہادت کو نوش کر لیا ہے تو اما جان سجدے میں چلی گئی کہ رب کائنات کا شکریہ قیامت کے دن کوئی فرون کی اور کوئی قانون کی کوئی شداد کی کوئی امیر کی اور کوئی کروڑ پتی کی کوئی دنیا کی پجاری کی بیوی بن کر اٹھے گی میں اٹھوں گی کہ میں شہید کی بیوہ ہوں میں اٹھوں گی میں شہید کی اما ہوں میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بیٹی ہوں آج اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کتنا شکر ہے کہ میرے خاندان کو اللہ نے اپنے راستے کے اندر قبول کر لیا کوئی بتائے علامہ تنتابی کو کوئی بتائے طاہر القادری کو کوئی بتائے دنیا کے کتوں کو ابھی حال کے اندر این ڈی ٹی وی کے اندر ایک ڈیبٹ ہوا مباحثہ ہوا ماڈرن اسلام کے بارے میں اسلام کی معلومات کون فلم میں کام کرنے والے شاہ رخ خان ہیں مفتی شاہ رخ خان اور جو ہے فلم میں کام کرنے والی رنڈی ہے ان سے اسلام سمجھو گے ملاؤں سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا مسجدوں سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا مدرسوں سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا اولیاء سے اسلام سمجھنا چھوڑ دیا یا اللہ کیا وقت دیکھنے کو آ رہا زانی جس نے میں نے بھی اس کا فلم بنائی اور مجاہدوں کو گالیاں دی یہ اسلام کے خلاف اور مجاہدوں کے مشین کے خلاف اس نے یہ فلم بنائی امریکہ کو راضی کیا وقت کے فرون کی اس نے پوجا کی یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں یہ تو جب گوری کی اور شنکر کی رام کی پوجا ہوتی ہے ہولی ہوتی ہے یہ سب مناتے ہیں اس سے اسلام سمجھا جا رہا ہے یا اللہ فلم میں کام کرنے والی رنڈی کو پوچھا جاتا ہے نقاب نقاب حجاب حجاب یہ بات چل رہی ہے اور تم تو فلموں میں ڈانس کرتی ہو اور ہیرو کے بغل کے اندر بیوی بن کر سوتی ہو جسم کو گھماتی ہو اور مٹکے دکھاتی ہو اور نخرے دکھاتی ہو کہنے لگی کہ اصل اسلام تو دل میں ہے اسلام اس سے سمجھا جائے گا اسلام رنڈیوں سے سمجھا جائے گا اے رب کائنات یہ کیوں جی رہا ہے نوجوان یہ کیوں جی دی ہے ہمیں زندگی ہم تو کہتے ہیں کہ بہت عزت کی دے دے اسلام کی بہت دے دے اسلام کو ان حرامیوں سے سمجھنے سے بہتر قرآن کی تشریح بش کرے گا قرآن کی تشریف ٹونی ملر کرے گا ہمارے مسجد کے ملا قادیانی ہوں گے ہمارے مدرسے دشہرا چلائیں گے عیسائی چلائیں گے پوری دنیا کے اندر لڑائی وبا کر رکھی ہے افغانستان کے اندر طالبان اور حزب مخالف جماعت لڑائی لگا دی وہاں اس نے عراق کے اندر سنیشیا کی لڑائی لگا دی بارہ ربیع الاول کو دنیا کے چپے چپے میں آخا کا علم بلند ہو رہا تھا میرے ضیاء القاسمی ان کے پرزند ہیں مولانا ذاکر قاسمی ہیں غالب نام ان کے گھر کو جلا کر بریلیوں نے خاک کر دیا ان بریلیوں کو امریکہ نے روپیہ دیا پیسہ دیا ملٹری دی فوج دی ان کا جرم کیا تھا زاہد القاسمی کا ضیاء القاسمی کا انہوں نے کہا کہ جھوٹا کعبہ بنانا گنا ہے جھوٹے کعبے کا طواف کرنا گنا ہے جھوٹا حجر اسمت بنانا گنا ہے بارہ ربی الاول کے موقع پر اس کعبے کو بنا کر اس کا طواف کیا جاتا تھا نقلی حضر اسمت کو بنا کر اسے چورا جاتا تھا امریکہ نے ان کو اکسایا امریکہ کی ملٹری امریکہ کے کتے پاکستان کے اندر ہیں ان بریلیوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو عالم تمہارے خلاف فتوا دیتا ہے اس کے گھر کو بسم کر دو ہم تمہیں بارود دیں گے گولا دیں گے دنیا کے چپے چپے میں جو بندی کے نام پر سنی شیعہ کے نام پر طالبان اور مخالف طالبان کے نام پر اس نے جنگ چھیڑ رکھی ہے ایسو سے تم اسلام سمجھو گے ایسو سے قرآن سمجھو گے ہمارے کوئی بارہ جو ہے ڈھائی بجے دو بجے پونے دو بجے اسلام مندروں میں ملے گا اسلام بازاروں میں ملے گا اسلام شاہ رخ خان سے ملے گا اسلام زویا خان سے ملے گا اسلام تمہیں ٹی وی کی N D T V channel کے اندر ملے گا جہاں ملتا ہے وہاں سے بھاگتے ہو اور جہاں اسلام دشمن ہے وہاں تم اسلام کو سمجھتے فلموں سے اسلام سمجھتے ہو فلموں سے جہاد سمجھتے ہو فلموں سے جہاد کی تشریح سمجھتے ہو کون سا رب کائنات زمانہ آ گیا علامہ وہ شامی رحمت اللہ علیہ نے جو بزرگ کا واقعہ بیان کیا جو عورت کا تذکرہ کیا اس میں کا سوا حصہ ہے رب کائنات ہمیں جذبہ دے دے حضرت ضنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نبے سال کی عمر ہے ابو جہل وقت کا امریکہ کا بلا اختیار بادشاہ سپر پاور مالک اور اس نے شرمگاہ کے اندر نیزا ڈالا نوے سال کی بڑھیا تجھ پر ہمارے بابا قربان ہماری جوانیاں قربان ایک تھپڑ نہیں سہ سکتے جو آدمی کارپینٹر ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد کا کام وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا کام کرنے دو بچنے کے بعد میں آؤں گا جو الیکٹریشن ہے ہم کہتے ہیں مسجد کا کام وہ کہتا ہے پہلے دھیڑوں چماروں سے نمٹ لوں گا اور مستری ہے پتھر کا کام کرنے والا ہے پیسہ دے کر اس کے فن کی چیز یہ نہیں کہ ہم درجی سے کہہ رہے ہیں کہ مستری کا کام کرو الیکٹریشن سے کہہ رہے ہیں پلمبر کا کام کرو ہر کوئی کہتا ہے مجھے وقت نہیں ہے مجھے وقت نہیں ہے اے اللہ یہ اسلام کی گاڑی کیسے چلے گی اور جو چلا رہے ان کی کوئی فکر کرنے والا نہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک مٹھی جماعت ہے جس کو آخا نے پروایا الجہاد ماضی نیلا یوم القیامہ قیامت تک یہ جہاد چلتا رہے گا دنیا کا کوئی ظلم اس کو ختم نہیں کر پائے گا اور دنیا کی کوئی عدالت اس کے وجود کو ختم نہیں کر پائے گی یہ مٹھی بھر جماعت ہے جو اپنی عورتوں کو بیوہ کر رہی ہے اپنی اولاد کو یتیم کر رہی ہے ہمارے جیسا دھڑکتا ہوا دل ان کے سینوں میں ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی گوری چمڑی کو دیکھ کر وہ بھی لہلاتے پھولوں کو دیکھ کر ان کو بھی بلڈنگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے لیکن خیال کرتے ہیں اس ابو غریب جیل کی کہ جہاں قرآن پر گولیاں چلائی جاتی ہے خیال کرتے ہیں کہ اس جیل کی کہ جہاں پر قرآن پیروں تلے روندا جاتا ہے خیال کرتے ہیں اس جگہ کی کہ جہاں ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے ان کا خیال ہم نہ کریں ہمیں اپنا پیشہ پیاری پیارا کسان کو کھیت پیارا دکاندار کو دکان پیارا پوچھو نہیں صاحب مجھے فرصت نہیں ہے یہ کس کے لیے جی رہے ہو دکان کے بندے بن کر کارخانے کے بندے بن کر اب اس میں سے ٹائم بچے گا تو ہم دیکھا دیکھیں گے آخر ارے تم مسجد کو پیسہ لے کر کام نہیں کر سکتے تو تم جہاد کرو گے تم تمہاری بیوی اجازت دے گی تمہاری اولاد تمہیں چھوڑے گی جو ہر رات ساڑھے آٹھ پونے نو بجے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر تمہارے چاکلیٹ کا کیڈبریز کا آئس کریم کا انتظار کر رہی ہو ہو افغانستان جاؤ گے کون انہیں کیڈبریز دے گا اللہ کے راست اور کر جاؤ گے تمہارا سے اٹھ کر دے گا نہیں کہنا کسی کا برا نہیں چاہنا ہمارے خاندان کے ایک فرد ہے زندہ واقعہ انگلی پکڑ کر لے جا کر دکھاؤں اور جھوٹ ہو بدوا دے دینا انگلی پکڑ کر اس وقت دکھاؤں گا میں ہماری گھر والی رشتے داری تھی ہم ان کے یہاں گئے تھے بات چل رہی تھی رب گواہ ہے ایک ایک جو میرے بول کا ما ماںن کو لفظ نکلتا ہے اس پر نگہبان اللہ مقرر کرتا ہے آخری ملاقات تھی باتوں باتوں میں جب گھروں کی بات آئی تو ہم نے کہا ہمارے گھر والوں نے کہا کیا ہے صاف دنیا جنت میں محل بنائیں گے قبر کے اندر نہیں رہتے تک دنیا میں بھی تو کیا تو یہ ہمارا ڈائلاگ ہے ارے رہے تک کیا تو کر لینا ارے تو بوڑھا ہو گیا اب کیا کرے گا تیری جورو تجھ سے ناراض ہے اس کی تمنا نہیں پورا کر سکتا حرامی تیری بہو تیرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتی گیسٹرک کی بیماری اٹھتے بیٹھتے ہوا ری خارج کرتا ہے تنگ آ چکی ہے یہ اوبر تو لگا دے اللہ کے لیے جسے بہو نے ٹکرایا بیوی نے جسے ریجیکٹ کر دیا جسے اولاد نے ناکارا اور اس کے حق لگ جا اللہ کے لیے چلا جا چلا جا بیوی کے لائق نہیں دنیا کے لائق نہیں اور حکومت نے کہا پینشن لے لو تم نہ رہو تم ناکارا ہو تمہاری آنکھ کمزور تمہارا دماغ کمزور تمہیں بھلا حکومت نے تھوکا بیوی نے تھوکا اولاد نے تھوکا بہو نے تھوکا دوستوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے ساتھ بیٹھے اب تو لچا بڈے تیرا کفن آ گیا ہے نکل جا اللہ کے راستے میں نکل جا اب اللہ کے راستے میں کیا نکلنا عرس والے نے عرس کو اللہ کا راستہ بنا لیا دیوبند والے نے دیوبند جانے کو اللہ کا راستہ بنا لیا جمعت علماء نے ایک کانفرنس کرنے کو اللہ کا راستہ بنا لیا جماعت والوں نے چالیس دن چار مہینے کو اللہ کا راستہ بنا لیا کرو یہ زبان ہے چل رہی ہے یہ زبان ہے چل رہی ہے قرآن کہتا ہے کتب علیکم القتال جیسے کتب علیکم السیام کہا کہ روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا قتال کے لیے وہ لفظ استعمال کیا میں امامت کر رہا ہوں امامت کو میں نے جہاد کہہ دیا اسکراپ پرچینڈ اسکراپ کا ویپار اس نے اس کو جہاد کر دیا جو بیوی کا غلام ہے بیوی کو پالنا جہاد ہے جو اولاد کا غلام ہے اولاد کو آئس کریم لا کر دینا جہاد ہے جو آٹو چلا رہا ہے میں امانت داری سے آٹو چلا رہا ہوں جہاد ہے بیپار نہیں ہو رہا تھا مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کی ایک رکعت پچاس ہزار رکعتوں کے برابر نہیں تھی کیا مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا نہیں تھا ریاض الجنہ کیا وجہ تھی بدر کی سرزمین میں آنے کی سب کچھ تھا لیکن جہاد کا ترجمہ بدر میں دکھائی دے رہا تھا سب کچھ تھا جہاد کا ترجمہ عہد میں دکھائی دے رہا تھا مکار ہیں یہ تنتاوی اور طاہر القادری اور اس جیسے مکار لوگوں کے فتوے میں نہ ہو جہاد جہاد ہے تبلیغ تبلیغ ہے امامت امامت ہے کتابت کتابت ہے موزنی موزنی ہے ہر ایک کا ایک مقام ہے ہر ایک کا ایک درجہ ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے نہ ملاؤ نہ کرنا ہو تو نہ کرو لیکن کسی کام کو کسی دوسرا لفظ نہ دو ہر داڑھی مڈے کو ہیرو نہ کہو ہر داڑھی والے کو اسامہ نہ کہو ہر پگڑی والے کو ملا نہ کہو جس کو جو مرتبہ دینا ہو مقام دینا ہو اور جو درجہ دینا ہو اللہ کے لیے وہ درجہ دو وہ مقام دو اللہ کے لیے اس کے اندر غلط ملت نہ کرو دعوت و تبلیغ اپنی جگہ صحیح ہے مدرسے اپنی جگہ صحیح ہیں امامت و خطابت اپنی جگہ صحیح ہے خانخواہ کا نظام اپنی جگہ صحیح ہے لیکن جہاد کا لفظ اس پر فٹ نہ کرو کمی اللہ کے لیے ورنہ پکڑ ہوگی قیامت کے دن میں کہہ رہا تھا ہم نے کہا کہ خبر میں بنا لیں گے رہتی دنیا تک ذرا کر لینا پندرہ بیس دن نہیں علی گیا تھا میں اس گھر کے اوپر ہمارے ایک اور نام نہیں لیتا میں ملاقات کرنے کے لیے چوہوں نے گھر کے اندر بل ڈالے ہوئے ہیں سامان بکرا پڑا ہوا ہے اور ان کے عزیز کی قریب میں ایک شادی تھی اس کے لیے رقم انہوں نے اکٹھا کی تھی رقم رہ گئی یہ موت اور زندگی کے کشمکش میں کوما کے اندر آج بھی ایک مہینے سے مبتلا اولاد کہیں پڑی ہوئی شوہر کہیں لگا ہوا دکان کہیں لگا ہوا کل میرے کام ابھی باسی نہیں ہوئے ابھی تم بیٹھ کر اٹھو گے تو بیٹھی ہوئی جگہ گرمی رہتی ہے ابھی میں اٹھا تو کرسی میں گرم یہ گرمی اللہ کی قسم نہیں گئی اب میں دیکھ رہا ہوں اس کے گھر کو اس کے دکان کو یہ نہیں ساتھ دے گا ساتھ نہیں دے گا یہ رونقیں اجڑ جائیں گی یہ آبادیاں حیران ہو جائے گی یہ شوہر ہے بیوی کی خدمت میں لگا ہوا ہے لیکن صاحب بیکار ہے شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا بیوی شوہر کے چوما نہیں لے سکتی وہ آئی سی او کے اندر ہے جانا تو سو پرمیشنوں کے ساتھ سو سرحدوں کو پار کر کر جانا رب معاف کرے میں کسی کا برا نہیں چاہتا اللہ صحت دے اللہ اس کے سہاگ کو واپس کرے اللہ گھر میں خوشیاں لائے میں برا نہیں چاہتا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سننے میں اور دیکھنے میں صرف ایک سلام اور دوسرے سلام کا فرق میں نے پایا ہے وہ چیز ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے یہ جو دھوکہ ہے ذرا رہے تک بھی کر لینا کس نے کہا تمہیں رہنے کے لیے ہم رہنے کے لیے آئے اور قرآن کے کون سی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم رہنے کے لیے آئے آیا تو دنیا اللہ ملائی کھیل کود کہا گیا آخا سلام کیا آخا کو تو نے تیمون کیا اور سلام کا جواب دیا پانی بیس قدم پر تھا صحابہ کرام عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی رکھا آپ نے تیمم کیا آپ ہی تو فرماتے ہیں کہ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں کیا جا سکتا بھائی وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھی ہے اور پانی پر قدرت بھی ہے اور پانی سے وضو کیا جا سکتا بھی ہے اب چھوڑ کر میں تیمم کروں تیمم جائز ہوگا آخر آپ نے کیسے کیا آقا نے فرمایا مجھے کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ میں پانی تک پہنچ پاتا مجھے کوئی بھروسہ لاکھ کے سردار امام الانبیاء ان کو پانی تک بیس قدم تک پہنچنے کا بھروسہ نہیں تجھے دادا نانا ہونے کا بھروسہ ہے کس کے باپ نے تجھے اگریمنٹ کیا ہے کہ اس بلڈنگ میں تو سدا رہے گا بڑھیا کوالٹی کا لوہا لگانا عمدہ فسٹ کوالٹی کا سیمنٹ لگانا سات ہزار میں ایک لوٹ بالو اور تیرہ ہزار تیرہ ہزار کی بالو لگانا کیا کر لے گا کیا کر لے گا کوئی خبریں الگ الگ ہیں امیروں کا قبرستان الگ غریبوں کا الگ سلم ایریا کا الگ شیڈول کاسٹ کا الگ ہے فرماتے ہیں ہمارے مولا تاریخ جمیل صاحب دامت برکات ان کے بارے میں کسی نے خبر اڑائی غلط ہے اللہ آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے اللہ آپ کے سائے کو ہمارے اوپر طویل کرے بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں ہم جیسے ناکارا ناہنجار دنیا کے کتوں کی زندگی اے رب اگر اختیار ہے تیرا ہماری زندگی کا کچھ حصہ بلکہ پورا حصہ ان کو لگا دے کیا کر رہے تو دین کی دنیا کی خدمت کر رہے ہیں لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں لے لے رب لے لے ابھی لے ابھی نماز سے پہلے ہماری زندگیاں ان اولیاء کو دے دے ان بزرگان دین کو دے دے ان مجاہدین کو دے دے ان شہداء کو دے دے نہ ہمیں ضرورت نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر میں گیا تبلیغی تو دیکھا یہ قبرستان لے جایا گیا تو کہتے ہیں خطر کا بادشاہ کی مزار تھی وہاں عام قبرستان ہوتا ہے پھر پڑوس میں مزار تھی حضرت والا تاریخ زمین صاحب نے پوچھا یہ کس کی ہے فرمانے لگے یہ سگنلوں کے پاس بھیک مانگنے والا فقیر ہے دنیا میں بننے دیتا تھا وہ خطر کا بادشاہ فقیر کا گھر بننے دیتا ہے رائل فیملی بیڑ یہ الگ ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے مرنے کے بعد قبریں الگ ہوگی ہوگی الگ سب کے لیے یہی بھیک کا قدس صاحب قبرستان کون عبد القدس صاحب جو بھیک دے کر گئے ہم جیسے فقیروں کو وہ قدس صاحب کے بھیک کے قبرستان میں ہمیں دفن ہونا کہاں گئی بلڈنگ تیری کہاں گیا اپارٹمنٹ تیرا آج انشاءاللہ اثر کی نماز کے بعد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے ابدال کہے جا سکتے ہیں صوفیہ میں عطیہ میں جن کا بہت اونچا مقام ہے ان کے خلیف اجل اور حضرت خلافت ایسے ویسوں کو حضرت مرید ہی نہیں بناتے مہمان بھی نہیں بناتا ایسے ویسوں کو اب خلیفہ بنانا کتنے مرحلوں سے گزرے ہوں گے بڑے اصول کے کٹر حضرت حضرت مولانا عبداللہ بھول پوری دامت برکاتوں تشریف لائے حضرت کی آمد سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہم نے سوچا حضرت کا دیدار آپ کو کرایا جائے حضرت کی مجلس کرائی جائے آپ حضرات جو ہے ضرور جنہوں نے حضرت ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا تو حضرت کے خلیفہ کو دیکھے کل ہم شام کر پائیں گے آج اثر کی نماز کے بعد حضرت کی مجلس یہاں ہے اور اسی طریقے سے اس مسجد کے جو اوپری حصے کے اندر فین کی ضرورت ہے اگر کسی کی والدہ کا والد کا انتقال ہوا ہو اور خبر کے اندر وہ ٹھنڈی ہوائیں چلانا چاہتا ہو جمعہ کی نماز کے بعد مسجد کی آفس میں پہلے پہنچ کر یہ دیکھو بہت کم قیمت کے اندر یہ پیان مل جائیں گے ہم چندے کی تشکیل نہیں کرتے اتفاق یہ بات آ گئی ہے اور آپ یہ نیت کر کر یا اللہ میری والدہ کی قبر کے اندر ٹھنڈی جنت کی ہوائیں چلا اس کے بدلے میں آج سودا ہو رہا ہے اوپری منزل کے لیے فیم کی ضرورت ہے اور تیسری چیز جو مجھے اگلی جمعہ کا عنوان عرض کرنا ہے کہ آپ نے ولیمہ سنا ہوگا ولیمہ کس کو کہتے ہیں شادی ہوئی دلہن سے ملاقات کی اور شب عروسو کے بعد کے بعد دلہا اپنے عزیز و اقارب کو اس خوشی میں کہ رب کائنات نے مجھے ہور جیسی دلہن دی اور ملاقات کا شرط حلال طور پر نصیب فرمایا تو اس کو ولیمہ کیا جاتا ہے ولیمہ زندے دلہا کا زندہ دلہنوں کا کیا جاتا ہے پاکستان کے پڑوس ملک کے علاقے کے اندر ایک مردے کا ولیمہ جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے علماء بلکہ بغیر نام لیے ہمارے استاد محترم میں کہوں گا بلکہ پیر مرشد میرے سب کچھ وہ ہے جنہوں نے اس دنیا کو نوجوانوں کو ایک نئی سمت دی ایک نیا راستہ بتایا بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ دنوں سے یہ جو آپ خدبات کے اندر آخرت طلبی اور دنیا سے نفرت کے جذبات دیکھ رہے ہیں یہی اللہ والے کی دین ہے جن کے کرامات اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر کئی مرتبہ ہوئے ہیں اور جن کرامات کا تذکرہ میں نے کیا ہے ایک عجیب و غریب جنتی شہید یا جنتی جو وہ دنیا کے اعتبار سے مردہ اور جنت کے اعتبار سے شہید شہید کا ایک ولیمہ جس کے اندر ہمارے اکابرین اور بڑے بڑے علماء گئے ہوئے تھے اس عجیب و غریب داستان اور وہ قرض کا قرض باقی رہ گیا ہے کہ میں انشاءاللہ دو منٹ میں عرض بھی کر دوں قرض کی ادائیگی کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد ستر مرتبہ اللہ مکفنی بحلال کا کا من سوا مصنون کتاب کے اندر دعاؤں کی کتاب کے اندر رشتے حلال طلب کرنے کی دعا کے عنوان سے دعا آئی ہے اور یا مغنی اللہ کا نام ہے یا مغنی بھولیں گے نہیں یا مغنی گیارہ سو مرتبہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے یا مغنی گیارہ جمعہ کا آخری ٹائم ہے گیارہ جمعہ کا آخری ٹائم ہے تین جمعہ کے بعد سے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جمعہ کی نماز کے بعد یہ دعا اللہ محمد فنی بھی حلالی کا نہرامی و اگنی فی کا سوات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک صاحب آئے فرمانے لگے کہ مجھے قرض نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا ان کانوں نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس دعا کو پڑھے گا اللہ مفینی بحلالی کا دھارانک واغنی بفضلی کا امن سواک تو اللہ تبارک تعالیٰ پہاڑوں جیسا قرض ہوگا اللہ اس کو دفع کر دیں گے تو یہ آپ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھے اور دوسری بات یہ ہے قرض لیتے وقت صحیح نیت کریں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی مجبوری کے وقت قرض لیتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے انشاءاللہ میں موت سے پہلے قرض کو ادا کر دوں گا اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا کرتے ہیں لیتے وقت کی نیت اگر بری ہو کہ میں چھوڑتا نہیں میں اس کے چپلا دوں تو حدیث میں آتا ہے یہ مال اس کے لیے ببال بن جائے گا آخا نے فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی نے قرض لیا اور نیت بھی کی کہ اس قرض کو میں پہنچاؤں گا قرض کے پہنچانے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی نیت صحیح تھی قرض لینے کی وجہ اور سبب بھی صحیح تھا بلا وجہ قرض نہیں لیا صحیح مطلب کے لیے مقصد کے لیے قرض لیا آقا نے فرمایا اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں قیامت کے دن اس مدی کا قرض میں ادا کروں گا تو اگر صحیح نیت کرے قرض لیتے وقت نیت کرے یہاں لیتے وقت ہی نیت میں بگاڑ ہے ہوتا سوتا چکاؤں گا ہوتا سوتا تکلیف دوں گا یہی نیت کا بگاڑ ہے اور دوسری چیز بلا مقصد نہ لے چھوٹے گھر میں گزارا ہو رہا ہے گزارو حضرت فاطمہ کے گھر کو یاد کرو نبی کے گھر کو یاد کرو اب بڑے گھر کے لیے لون لے رہے ہیں یہ کوئی مقصد نہیں ہاں اماں بیمار ہو گئی ارجنٹ انجیکشن کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے ارجنٹ آپ ہٹ کا کوٹا آپ کے لیے سانکشن ہو گیا ہے اور کچھ پیسہ کم پڑ گیا ہے وہ الگ بات ہے صاحب لیکن یہ کہ میں سائیکل سے ٹو ویلر لوں گا ٹو ویلر سے فور ویلر لوں گا فور ویلر سے امپورٹڈ لوں گا تو اس میں اللہ کی مدد نہیں آئے گی قرض کی وجہ صحیح ہو قرض لیتے وقت نیت ادائیگی کی ہو اللہ کی مدد آتی ہے خدا نہ کرے موت آ گئی ہمارے آقا جو ہمارے وکیل ہیں کفیل ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری ذمہ داری لیں گے گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور جمعہ کی نماز کے بعد اللہ مکفنی بحلال کا نہرامی واغنی وفقی کا من سوا ہر جمعہ کو سورہ کہب کی پابندی پڑھنے سے انشاءاللہ خرچ ہمالیہ پہاڑ کی شکل میں ہوگا تو بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس شہید کے جو مرا ہوا اس دنیا میں نہیں ہے دلہا اس کے دسترخوان میں ولیمہ کھانے کے لیے جائیں گے اللہ وہ دعوت ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے آخرت کی طلب پیدا فرمائے اللہ ہمارے جینے مرنے کو آخرت کے لیے قبول فرمائے آمین واقع الحمد للہ رب اللہ